کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائی لے کر آئے تھے چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے